عید الفطر کی حقیقی اہمیت اور نظاب دین میں اس کی اہمیت بعض حلقے یہ خیال بڑے زور و شور سے پھیلا رہے ہیں کہ عید اسلامی اتحاد کا ایک اہم نشاں ہے اس لیے تمام مسلمانوں کی عید لازماً ایک دن ہونی چاہیے ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہو اور کچھ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کی عید تو ایک ہی دن ہونی ضروری ہے لیکن درحقیقت یہ فکر و نظر کی غلطی ہے دین سے ناواقفیت کی بنا پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے مگر عید کے معاملے میں اسلامی اتحاد کی انہیں بڑی فکر ہے ان حضرات کو پہلی غلط فہمی تو یہ لاحق ہے کہ عید ان کے نزدیک کرسمس ہولی یا دیوالی کی طرح کوئی تیوہار ہے یا پھر یہ کوئی قومی جشن ہے جسے مسلمانوں کے قومی اتحاد کا نشان بنایا گیا ہے حالانکہ عید کا تعلق ایک عبادت سے ہے ہے جو رمضان رمضان کے کے کے آغاز سے شروع ہوتی اور خاتمہ بعد اللہ تعالی کے طور پر دو رقط نماز پڑھ کر ختم کی جاتی ہے شریعت کے سری احکام کی روح سے اس عبادت کا آغاز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قابل اطمینان طریقے سے یہ معلوم نہ ہو کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کا اختتام بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسے ہی قابل اطمینان طریقے سے یہ علم نہ ہو جائے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم البقرة رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے یا اس میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے یہ آیت قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہو اور جب تک وہ رہے ہر مسلمان کو اس کے روزے رکھنے چاہیے اور اس مہینے کے روزو کی تکمیل کیے بغیر کسی عید کا ہرگز کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس معاملے میں اصل چیز مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کا اختتام ہے جس کا اطمینان حاصل کرنا عید کرنے کے لیے ناگزیر ہے اب یہ ظاہر ہے کہ رمضان ایک قمری مہینہ ہے جس کا انحصار رویت ہلال پر ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت موجود ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو لیکن اگر مطلع صاف نہ ہو تو تیس روزوں کی تعداد پوری کرو اللہ یہ کہ دو قابل اعتماد گواہ یہ شہادت دے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں دو باتیں صاف صاف متعین فرما دی ہے ایک یہ کہ رویت کی شہادت اس وقت درکار ہوگی جبکہ مطلع صاف نہ ہو دوسرے یہ کہ اس صورت میں خبر پر نہیں بلکہ دو عادل گواہوں کی شہادت پر رویت کا فیصلہ کیا جائے گا اور شہادت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ تار ٹیلی فون یا ریڈیو پر نہیں ہو سکتی اس کے لیے گواہوں کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے آپ کسی عدالت کو ٹیلی فون پر شہادت دے کر دیکھئے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ شہادت قابل قبول ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ جس ٹیلی فونی شہادت کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں مان سکتی آ کر ہم سے کیوں چاہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے اہم شرعی معاملے میں اس پر اعتماد کر دیں جس پر کروڑوں مسلمانوں کے روزے ٹوٹنے یا قائم رہنے کا انحصار ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہونی چاہیے وہ تو بالکل ہی لگو بات کہتے ہیں کیونکہ تمام دنیا میں رویت ہلال کا لازمن اور ہمیشہ ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے رہا کسی ملک یا کسی ایک بڑے علاقے میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازم نہیں کیا ہے یہ اگر ہو سکے اور کسی ملک میں شریع قواعد کے مطابق رویت کی شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے اور نہ شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہو خدا کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے آج آپ ریڈیو کی موجودگی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ایک دن ہونی چاہیے مگر آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تک پورے برصغیر ہند تو درکنار اس کے کسی ایک صوبے میں بھی یہ ممکن نہ تھا کہ انتیس رمضان کو عید کا چاند دیکھ لیے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی اگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم قرار دیا ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی یہ وحدت قائم کرنا عملا ممکن نہیں ہے مسلمان صرف بڑے شہروں اور قصبوں ہی میں نہیں رہتے دور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں وحدت عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ملک میں صرف ایک ریڈیو اسٹیشن کا ہونا ہی ضروری نہ ہو بلکہ ہر شخص کے پاس یا ہر گھر کے لوگوں کے پاس یا مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرنڈسٹر بھی ضرور ہو ورنہ وہ اپنے شرعی فرائض ادا نہ کر سکیں گے کیا یہ آلات بھی اب دین کا ایک لازمی جز قرار پائیں گے خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کیے ہیں جن سے ہر مسلمان کے لیے ہر حالت میں دینی فرائض ادا کرنا ممکن ہوتا ہے اس نے نماز کے اوقات گھڑیوں کے حساب سے مقرر نہیں کیے کہ گھڑی ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کا ایک جز بن جائے بلکہ اس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر مناظر کو اوقات نماز کی علامت قرار دیا جنہیں ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح اس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لیے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالمگیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا اگر وہ اس کی بنیاد جنتری کے حساب کو قرار دیتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلقیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا یا جنتری اس کے دین کا ایک جز بن جاتی جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا اور اگر وہ یہ حکم دیتا کہ ایک ایک ایک جگہ کی کی رویت سے ساری دنیا میں میں یا روئے زمین اقلیم شروع اور ختم کرنا فرض ہے تو خبر رسانی کے موجودہ ذرائع کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے رہا ان کی ایجاد کے بعد کا دور تو اس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انہیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو مگر وہ مسلمان رہنا چاہیے تو ان کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو